وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبر کے اوپر پانی ڈالنا یہ صحابہ سے ثابت ہے لیکن پانی کے اوپر دم کر کر قبر پر ڈالنا یہ نہ ہم نے کبھی پڑھا نہ سنا لہذا جس پانی پر دم کیا جائے اسے شفا کے لیے خود آدمی کو پینا چاہیے نہ کہ اسے قبر پر ڈالنا چاہیے ہاں جو پڑھا گیا ہے اسے اصال ثواب کریں تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی میت کو عطا فرماتا ہے واللہ تعالی عالم السلام علیکم